اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کے بعد ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ذرا سی دیر میں وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں کہہ دو کہ اللہ اس سے بھی جلدی کوئی چال چل سکتا ہے یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری ساری چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں